على على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل محمد وعلى آل محمد کمالی تالا ابرا بھی مادہ آلی برالی مہینہ دے اللہ گم باری تالا محمد دما علی محمد کمادارو تالا ابرا بھی مادہ بائی پاس چوک شاہد باول پورے ملتان پاکستان قرآن کریم کی یہ آیات تیسرے پارے سور آل عمران کی چند آیات ہیں عالم نے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان آپ کا مرتبہ آپ کی عظمت آپ کی بزرگی کو بیان فرمایا اس وقت کا ذکر فرمایا جب نہ چاند تھا نہ سورج تھا نہ ستارے تھے نہ آسمان تھا نہ زمین تھی نہ سمندر تھے نہ دریا سے نہ پہاڑ سے نہ درخت تھے کوئی چیز نہ تھی اللہ کی ذات کے سوا یعنی حق سبحان و تعالی و تقدس نے اس وقت کا ذکر خیر فرمایا جب خالی کے کائنات نے دنیا بنائی نہ تھی اس کے علم میں سب کچھ تھا عالم ارواح میں سب کچھ تھا چرندہ پرندہ درندہ اچھی ماری چیز کوئی بھی ابھی نہیں بنی تھی مالک کائنات نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی بلندی فرمانے کے جان فرمانے کے لیے ظاہر کوئی رسول نہیں ہوا تھا کوئی نبی نہیں آیا تھا ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اکرام کی روحوں کو اللہ پاک نے جمع فرمایا آدم علیہ السلام وسلام سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام کی روحوں کو جمع فرمایا ایک جلسہ فرمایا اس جلسے کی شان کا کیا کہنا جس جلسے کی صدارت خود خدا نے کی ہو اللہ رب العالمین جلسے کا خود صدر بنا ہو اس جلسے کا کیا کہنا جس کے سامعین اور جلسے میں شریک ہونے والے شرکا موسا علیہ السلام ہو ابراہیم علیہ السلام ہو نو علیہ السلام ہو آدم علیہ السلام ہو عیسیٰ علیہ السلام ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہو سارے رسول سارے نبی سارے پیغمبر جس اجلاس میں اکٹھے ہوں کیا کہنا اس اجلاس کا اور جس غرض کے لیے اللہ پاک نے جمع فرمایا اکٹھا فرمایا اس غرض کا کیا کہنا اس مقصد کا کیا کہنا اس مطلب کا کیا کہنا جس لیے یہ سارے نبی اللہ پاک نبے دربار میں بلائے بڑے سے بڑا نبی چھوٹے سے چھوٹا پیغمبر تمام کے تمام موجود ہیں سب شریک ہیں اس لیے ان سب کو اکٹھا فرمایا اس لیے ان سب کو جمع فرمایا آملہ کے در یتیم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداری کا عالم ارواح میں ڈنکا بجا دیا جائے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت سرداری تسلیم کرائی جائے جب دنیا میں کوئی چیز نہ تھی اصل مسئلہ میں آپ کو کے سامنے لایا چاہتا ہوں اللہ پاک نے فرمایا ومار صلی اللہ رحمت اللہ عالمی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے سردار بنا کر کے بھیجا رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا اب عالم ہے تین ایک عالم اروا ایک عالم دنیا ایک عالم برزخ چار ہے اور ایک عالم آخرت اللہ پاک جل شان نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں عالموں میں چار چاروں جہانوں میں سرداری جان فرمائی پھر بھی اگر لوگ کہیں کہ یہ لوگ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے اور یوں کہو ہم نبی کو مانتے ہیں تجھے نہیں مانتے تیری رسومات کو نہیں مانتے تیری خرافات کو نہیں مانتے تیری بکواس کو نہیں مانتے کون ہوتا ہے اپنی رسمیں ہم سے منوانے والا کتنی بڑی مالک کے کائنات نے عظمت بیان فرمائی اور عطا فرمائی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ابھی دنیا کا وجود نہیں دنیا وجود میں نہیں آئی آسمان نہیں زمین نہیں ستارے نہیں چاند نہیں دن نہیں رات نہیں کوئی چیز نہیں اللہ پاک نے سارے انبیاء کرام کو جمع فرمایا ہوا ہے سارے انبیاء کرام کو اللہ پاک نے جمع کر کے ایک قرارداد رکھ دی سبحان اللہ خود اللہ پاک نے قرارداد پیش کی فرمایا وعید آخذ اللہ اللہ پاک نے سارے نبیوں سارے رسولوں سارے پیغمبروں سے اپنے خاص بندوں سے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں سے زبی اللہ بیچ میں ہے خلیل اللہ بیچ میں ہے کلیم اللہ بیچ میں ہے نور نبی اللہ بیچ میں ہے آدم علیہ السلام بھی ہے سب کو جمع کر کے فرمایا بعض آسد اللہ اللہ پاک نے قرارداد رکھ دی مقصود رکھ دیا جمع کرنے کا مقصد رکھ دیا غرض رکھ دی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ او میرے رسول اللہ او میرے نبیوں او میرے پیغمبروں او تورات والے انجیل والے زبور والے صحیفوں والوں اور میری شریعت کو ماننے والوں میری خدائی کو تسلیم کرنے والوں میری کبریائی کو ماننے والوں میری عظمت کو ماننے والوں میری توحید کو ماننے والوں میری یکتائی کو ماننے والوں میری خالقیت کو ماننے والوں میری جباریت اور کہاریت کو ماننے والوں میری رحیمی کریمی کو ماننے والوں میں اللہ میسا کل بھی میں آج تم سے ایک اقرار لیا چاہتا ہوں ایک میں نے دستاویز تمہارے سامنے رکھ دی میں تم سب سے دستخط کرانا چاہتا ہوں ایک میں نامہ تمہارے سامنے رکھ دیا ایک دستاویز تمہارے سامنے رکھ دی میں نے قرارداد پیش کی تم اس کی تائید کرو مطلب یہ نہیں اگر تائید نہیں کرو گے تو یہ قرارداد نہیں چلے گی یا یہ دستاویز نہیں چلے گی یہ بات نہیں اللہ پاک کا تو سب کچھ چلتا ہے فرمایا ایزا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون تمہارے دستخطوں کی مجھے ضرورت نہیں تمہاری تاریخ کی مجھے کوئی ضرورت نہیں تمہارے ہاتھ اٹھوانے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں تمہاری آ ہاں میں آ ہاں مجھے اپنی آم ہاں آ ملوانے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں میں بے پرواہ میں بے نیاز اللہ مجھے تو کوئی ضرورت نہیں نہ میں نبیوں کا محتاج نہ میں رسولوں کا محتاج نہ میں پیغمبروں کا محتاج نہ میں کسی کا میں محتاج نہیں اس معاملے میں مجھے محتاج بھی کوئی نہیں صرف قیامت تک کے لوگوں کو شان مصطفیٰ بتانا چاہتا ہوں کہ تمہیں اس آنے والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا پتہ چل جائے شان کا پتہ چل جائے مرتبے کا پتہ چل جائے ان کی بزرگی کا پتہ چل جائے معلوم ہو جائے کہ خدا کا محبوب کون ہے ورنہ اللہ کی ذات بے نیاز ہے اسے کون سے قرارداد سے تائید کرانے کی اس نے کسی حکومت کو تھوڑے بھیجنا ہے فرمایا بھائی داخلا کر رہا ہوں میرے نبی آؤ میرے آؤ میرے پیغمبر آؤ میری نبوت کا اوڑنے والوں میری شریعت کو تسلیم کرنے والوں میری توحید کا ڈنکا بجانے والوں اولو علیہ السلام تو ہزاروں سال میری توحید کا ڈنکا بجائے گا پتھر بھی کھائے گا زخم بھی کھائے گا مار بھی کھائے گا علیہ السلام اے یوسف علیہ السلام تم بڑے بڑے درد اٹھاؤ گے بڑے بڑے دکھ اٹھاؤ گے میری توحید کی وجہ سے لیکن ساتھ ساتھ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں جہاں میری خدائی کا ڈنکا بجاؤ گے وہاں میرے محبوب کی مصطفائی کا لنکا بھی بجاؤ گے تمہارے ذمہ یہ کام لگ گیا میری شریعت کا اعلان کرو میری لفٹائی کا اعلان کرو میری وحدانیت کا اعلان کرو مار کھاؤ ہڈیاں ختم کرا دو ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ ایک ایک دن میں ستر ستر پیغمبروں کی گردنیں اڑا دی گئیں نبی کسی پہ ظلم نہیں کرتے نبی گناہوں سے معصوم ہوتا ہے نبی جرم نہیں کرتا نبی اللہ کے نافرمانی نہیں کرتا خدا کی قسم یہ کہ اس بات پر پیغمبروں کی گردنیں کاٹ دی گئی کہ اللہ ایک ہے مشکل کشا وہ ہے حاجت روا وہ ہے کسی نبی نے مہاد اللہ چوری نہیں کی کسی پیغمبر نے ڈاکہ نہیں مارا اس جرم کی پیدائش میں ایک ایک دن میں ستر ستر نبیوں کی گردنیں اڑا دی گئی قرآن پاک کہتا اللہ پاک نے فرمایا لما آٹم من کتاب وحکم میرے رسولوں میرے نبیوں میرے پیغمبروں برگزیدہ بندوں اور میرے چھاتے ہوئے لوگوں میں سے میرے نمائندوں میرا کلام لوگوں تک پہنچانے والوں لما آٹم من کتاب حکمت تمہیں میری کتابیں ملے گی تمہیں رسالت ملے گی تمہیں نبوت ملے گی تمہیں پیغمبری ملے گی تمہیں نبوت ملے گی تمہیں میرا نمائندہ ہونے کا شرف ملے گا لما کئی تو تم مل کتاب یہ سب کچھ میری طرف سے ملے گا پتا چلا نبوت اللہ پاک کی طرف سے ملتی ہے نہ کوشش کرنے سے ملتی ہے نہ زیادہ عبادت سے ملتی ہے نہ بادشاہوں کے بنانے سے کوئی نبی بن سکتا ہے نہ دنیا ساری بنائے ساری نبی مانے اللہ تبارک مطالعہ کے یہاں اس کا شکان سے زیادہ کوئی مقام نہیں نبوت وہ جو خدا بند کریم تاج نبوت اڑائے اندازہ لگاؤ بڑے دکھ کی بات ہے ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو جس نبی کا رات دن کلمہ پڑھتے ہو جس نبی کے امتی بنے پھرتے ہو جس نبی کی شفاعت کی امید لیے بیٹھے ہو جس نبی کے غم ہونے کی امید لیے بیٹھے ہو اس نبی کے بعد کسی اور بدبخت کو نبی ماننا یہ نوز باللہ کالی کمری والے کے ختم نبوت کی توہین نہیں کئی دفعہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی اس کو قادیانی کو لکھے پڑے لوگ نبی لکھے پڑے ہوئے تو زیادہ گمراہ ہوتے ہیں کسی کو نوکری کا لالچ آ گیا کسی کو چھوکری کا لالچ آ گیا مان بیٹھے میرا ایمان ہے میرا یقین ہے میرا عقیدہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو چھوڑ کر بغیر دنیا کے لالچ کے کوئی کسی کو نبی مان ہی نہیں سکتا کتنا عظیم نبی ہمارا کتنا شاندار اور شان والا نبی ابھی دنیا کی کوئی چیز بنی نہیں اور کالی کملی والے کی نبوت کا جنتا بجایا جا رہا ہے فرمایا تم جا تم رسول تم جا تم رسول میرا محبوب آئے گا میرا کالی کملی والا آئے گا کا در یتیم آئے گا مصدی خودی کلینا ماں کل تم ملبی والا تن تم تمام کے تمام اس کا اعلان کرنا اس کی عظمت کا اقرار کرنا اس کی شان کو تسلیم کرنا کیا ماننے والے نبی اور پیغمبر اور رسول ہو اور منوانے والا خدا ہو کون انکار کر سکتا ہے لیکن بات کو پکا کرنے کے لیے کبھی قرآن کریم کا ترجمہ بھی پڑھ لیا کرو خدا تمہیں قرآن نصیب فرمائے مسجدوں میں گلیوں میں بازاروں میں جو بکواس کر دے تم اسی کو تسلیم کر لیتے ہو اس وجہ سے کہ تم دین کا علم نہیں سیکھتے قرآن کریم کا ترجمہ نہیں پڑھتے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک نہیں پڑھتے ورنہ ایسا کبھی نہ ہو اللہ میاں نے فرما دیا نبیوں نے مان لیا بس بات ختم ہو جانی چاہیے تھی لیکن بات کو اور مضبوط کرنے کے لیے اور پکا کرنے کے لیے اور شاندار بنانے کے لیے اللہ پاک پوچھتے ہیں اکرل تم ایسا تم عربی جانتے قرآن سمجھتے خدا کی قسم کلے جا پھٹ جاتا اور خدا پوچھتا ہے اکرر تم کیا تم نے میرے محبوب کی مصطفائی کا اقرار کر لیا کیا تم نے اقرار کر لیا لو اقرلہ سارے نبیوں کی روحوں نے کہہ دیا رب العالمین ہم سب نے اقرار کر لیا مار لیا اب تو بات ختم ہو جانی چاہیے تھی لیکن اب بھی فرمایا کالا بچا دو رما کم مل میں بھی اس دستاویز پہ گواہ ہوں تم بھی گواہ رہنا میں خدا نے تمہیں یہ سب کچھ بتا دیا کہ میں مجھے اپنی کبریائی کی قسم اگر میں اپنے محبوب کو نہ بناتا یہ دنیا ہی نہ بناتا انبیاء نہ ہوتے رسول نہ ہوتے چاند نہ ہوتا سورج نہ ہوتا آسمان نہ ہوتے چاند ستارے نہ ہوتے یہ دن رات نہ ہوتے یہ کائنات نہ اللہ پاک نے سارے نبیوں کو جمع کر کے دستاویز دخت کرا کے یہ ثابت کر دیا کہ یہ ساری کالا کالی کملے والے کا صدقہ ہے فرمایا تم بھی گواہ رہو میں بھی گوا ہوں اس بات سے پکے رہنا اور ایک اور دنیا کے قانون کی بھی یہ عادت ہے کہ ایک قانون بنایا جو اس کے خلاف کرے اس کی سزا بھی تو سب بناتے ہیں نا کہ جو ایسا نہیں کرے گا اس کو یوں سزا دی جائے گی اللہ اکبر اللہ پاک نے سزا بھی بتا دی فرمایا فمن تولا فمن تولا جو ایسا نہ کرے گا یاد رکھو یہ لوگ پھانسی کو کر کے مریں گے ایمان سے خالی مریں گے اس وقت میں دستاویز تیار کی کس یہ عظمتوں کے ڈل کے بجائے جا رہے ہیں کس کے لیے اقرار لیے جا رہے ہیں اور خدا نے نبیوں سے اقرار لیا اور آپ نے میں نے بھی اقرار کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اقرار کیا اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں اور کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا ہمارا رسول کوئی نہیں روزانہ اقرار کرتے ہیں ہم اللہ کی وحدانیت کے سوا کسی کو نہیں مانیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا ہم اس کی پابندی کریں گے سزا بھی آ گئی عظمت بھی آ گئی قانون بھی آ گیا اب شروع ہوا مسئلہ کافی دنوں چلے گا انشاءاللہ یہ مضمون اللہ پاک ہم سب کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسے میں معافی عطا فرمایا اب چلا ذرا سلسلہ دنیا بن گئی آسمان زمین بن گئے انسان نہیں ابھی آیا دنیا میں سب سے پہلا انسان سب سے پہلا آدمی سیدنا آدم علیہ سلاق و سلام تشریف لائے اللہ پاک نے بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا وہ ماں کے بغیر بھی پیدا کر سکتا ہے باپ کے بغیر بھی پیدا کر سکتا ہے کہیں یعنی ماں باپ یہ نہ کہ اولاد ہم بناتے ہیں ایسا نہیں ہے اس نے اپنی قدرت کا نمونہ پہلے دکھا دیا سیدنا آدم علیہ السلاط والسلام کو اللہ پاک نے جنت میں داخلہ عطا فرمایا جنت میں عمر بسر ہوئی جنت میں میں رہتے تھے آدم علیہ السلاط والسلام دنیا میں بھیج دیے گئے بسانا تھا دنیا کو آخری وقت آیا آدم علیہ السلام کا حضرت شیش علیہ السلام دیتے ہیں آدم علیہ السلام سے آخری وقت میں حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو بلایا اور فرمایا میرے بیٹے میری ایک وسیعت قبول کر میری ایک وسیعت سن میری آخری بات سن جی ابا فرماؤ جب بھی کوئی مشکل وقت آئے جب بھی کوئی مصیبت آئے جب بھی کوئی پریشانی آئے اللہ پاک سے مانگنا اس کی دربار اس کے دربار میں چولی پھیلانا اس کے سامنے دامن پھیلانا اس کے دروازے پہ گدا گری کرنا اس کے دروازے پہ اپنے سر کو جھکانا اور جب کوئی مصیبت آئے دعا مانگنا اس مالک کے کائنات سے لیکن دعا سے پہلے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ پاک پہ درود پاک پڑھنا ابھی تو لاکھوں برس ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے میں اگر تو شیس علیہ السلام نے فوراً پوچھا میرے ابا البشر آپ ہیں انسانیت کے ابا آپ ہیں سارے جہان کے سردار آپ ہیں اللہ پاک نے انسانیت کا سلسلہ آپ سے شروع فرمایا یہ درود پاک اس کے نام سے پڑھا ہیں اور یہ کہاں میں آپ ایک میں جنت میں رہ کے آیا بڑا وقت گزار کے آیا میں نے جنت میں رہائش رکھی میں نے جنت میں سونے چاندی کی اینٹوں پہ یا کوٹ کے مکانوں کے دروازوں پہ اور یا کوٹ کے مکانوں پہ اور مجھ کو امبر زعفران کے بنے ہوئے محلات کے دروازوں پہ اور جنت کی ایک ایک نہر پہ اور جنت کے درختوں کے ایک ایک پتے پہ میں نے کالی کملی والے کا نام نام دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے میں نے کہا ہے کہ ضرور پاک پڑھنا اس سے بھی تھوڑے سے اور پیچھے چلو تاکہ ذہن میں بات پختہ بیٹھ جائے اور تم اپنے حلقے میں اپنی گلیوں میں اپنے محلے میں جا کر کے یہ کہہ سکو کہ قاری علی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مانتا حیثیت سے مانتا ہے پتا تو چلے یہ تو میں نے آخری وقت کی بات کر دی یاد رکھنا اس بھی اور پیچھے چلو جناب آدم علیہ السلام مجھے ہیں تو سلام ہے تو جنت میں لیکن اکیلے ہیں اکیلے ہیں تنہائی خلوت پریشانی اپنی جیسی صورت کوئی نظر نہیں آتی اپنا ہم اثر کوئی نہیں ہم جنت کوئی نہیں تجربہ کر لو کوئی بہت علیشان محل ایئر کنڈیشن بڑے بڑے فالوس اور بڑا بڑا سب کچھ بنا بنا کر ایک آدمی کو اندر بٹھا کے باہر سے بند کر دو ایک دن میں گھبرا جائے گا بلکہ ایک گھنٹے میں ہی تو میں کدھر جاؤں کیا کروں پنکھوں کو کیا کروں ایئر کنڈیشن کو کیا کروں خوبصورتی کو میں تو یہاں اکیلا ہوں تو آدم علیہ السلام کو جب اکیلے کو وحشت ہوئی خلوت میں پریشانی ہوئی اکیلا پر محسوس کیا اللہ پاک نے جوڑا اب آگاہی چونکہ آپ ساری انسانیت کے ابا ہے اور یہ سارے جان کی انسانوں آدمیوں کی اما ہے اس کا حق مہر یہ ہے یہاں کھڑے کھڑے یہاں بیٹھے بیٹھے میرے محبوب کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ بیس مرتبہ درود جی پانچ پڑھو حق مہر ادا ہو جائے گا اندازہ تو لگاؤ یہ کس وقت میں بیان کرائی جا رہی ہے کوئی چیز ابھی نہیں بنی ایک جوڑا دنیا میں آیا ہے لیکن محبوب خدا اللہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اقدس سے جنہوں نے ساتھ پڑھنے کے لیے اس کو قیمت بنا رہے ہیں کہ اس ہوا کی قیمت جو ہے حق مہر کی وہ بیس مرتبہ پاک کے پاس وسلم اور یہی وجہ ہے وہ مضمون آگے چل کر آئے گا کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں یہ کہیں نہیں فرمایا کہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں تم بھی نماز پڑھو میں بھی روزہ رکھتا ہوں تم بھی روزے رکھو میں بھی سکاط دیتا ہوں تم بھی سکاط دو میں بھی حج کرتا ہوں تم بھی حج کرو میں بھی یوں کرتا ہوں صرف ایک عبادت ایسی اور ایک کام ایسا اللہ پاک نے اعلان کر دیا فرمایا اللہ میں خدا اور میرے سارے فرشتے یو النبی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہ اور لوگوں میں بھی ضرور بھیجتا ہوں بھی بھیجتا ہے سارے فرشتے بھیجتے ہیں تم بھی ضرور بھیجتے رہنا یعنی درو شریف پڑھنا ایسی عبادت ہے کہ خدا بھی ہمارے ساتھ اس میں شامل ہے فرشتے شامل ہیں کے ساتھ سے اور لوگوں میں بھی ضرور بھیجتا ہوں بھی بھیجتا ہے سارے فرشتے بھیجتے ہیں تم بھی ضرور بھیجتے رہنا یعنی ضرور شریف پڑھنا ایسی عبادت ہے کہ خدا بھی ہمارے ساتھ اس میں شامل ہے فرشتے شامل ہے اب یہ مضمون نہیں لیکن بات چل رہی ہے اب ظاہر بات ہے کہ قرآن کریم کی قرآن کریم کس پہ نادل ہوا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات سے بائیس برس پانچ مہینے پندرہ دن میں بتدریج قرآن کریم پورا ہوا سمجھ لو بات کو کام آئے گی انشاءاللہ شاء میں عقیدہ بناؤ گے تو قرآن کریم کی جب آیت اترتی تھی نازل ہوتی تھی اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سناتے تھے بتاتے تھے تو صحابہ کرام اس ایپ کی تفسیر بھی پوچھتے تھے کہ اس ایپ کا مطلب کیا ہے کیوں انہوں نے عمل کرنا تھا وہ تو اتنے پکے تھے کہ قرآن کریم پڑھتے پڑھتے صحابہ کرام آگے نکل گئے فاروق آگم پیچھے رہ گئے قرآن کریم میں پڑھنے میں تو کسی نے پوچھا ہے عمر تیرا ذہن کمزور ہے کہ نہیں حافظہ کمزور ہے کہ نہیں کہ پھر پیچھے کیوں رہ گئے اللہ اکبر فرمایا میں جو قرآن سیکھتا ہوں پہلے اس پہ عمل کرتا ہوں اگلے دن پھر دوسرا سبق لیتا ہوں نماز کی ایسا ہی تو صحابہ کرام کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا کے دکھایا کہ روکو یوں کرنا اب قرآن میں جو ہے ورکا ہوں ورکا ہوں رکو کرو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم روکو کر کے نہ دکھلاتے تو کیا پتا چلتا کہ روکو کسے کہتے ہیں اور کس طرح ہو سبحان ربی العظیم پڑھے ہاتھ کہاں رکھے نگاہ کہاں ہونی چاہیے پیر کس طرح ہونے چاہیے کمر کس طرح ہونی چاہیے سر کس طرح ہونا چاہیے یہ کیسے پتا چلتا اسی لیے قرآن نے کہا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کر کے دکھلایا گھٹنے کہاں رکھو کوڑیا کیسے رکھو ہاتھ کہاں رکھو ناک کیسے رکھو ماتھا کیسے رکھو یہ سب کچھ کر کے دکھایا اسی طرح صحابہ کرام نے جب قرآن مجید کی آیت اتری ان اللہ و ملال کا نبی صحاب کرام نے پوچھا سلی کئی رسول اللہ اتنا بڑا جو حکم آیا ہے اتنی بڑی جشان آئی ہے کہ درود بھیجو درود پڑھو فن افل لیا نہیں یا رسول اللہ آپ ہی بتائے کیسے درود پڑے ہم حق ما پوچھ لے کر صحابہ رام نے پوچھا بھی اب توجہ کرنا پہلے یہ لفظ سن سمجھ لو میرے قرآن سمجھنے کے لیے ضد نہ کیا کرو کہ میں فلاں فرقے کا ہوں فلاں مولوی کا مقتدی ہوں اللہ کا قرآن اللہ کا قرآن سمجھ کر سمجھو کسی فرقے اور ضد کی اینک لگا کے قرآن نہ دیکھو اگر سمجھ رنگ کے شیشے لگاؤ گے جان سمجھ نظر آئے گا سفید لگاؤ گے سفید نظر آئے گا جب تو قرآن کو جد کی نگاہ سے دیکھے گا تجھے قرآن میں کف بھی نظر نہیں آئے گا ایمان کی نگاہ سے دیکھ نور ایمانی کی نگاہ سے قرآن پڑھا کر تو صحابہ اکرام نے سوال کیا کئی فن وسلی علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کس طرح درود پڑھیں اتنا بڑا جو درجہ ہے کہ خدا بھی بھیج رہا ہے فرشتے بھی بھیج رہے ہیں اور ایک دفعہ درود پڑھنے سے دس نیکیاں ملتی ہیں دس گنا معاف ہوتے ہیں دس درجے بلند ہوتے ہیں اللہ پاک کی رحمت کی چادر درود پڑھنے والے کو اپنے اندر لپیٹ لیتی ہے اتنا بڑا مرتبہ ہے اور ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا پڑھتا اگر کوئی مر گیا قیامت کے میدان میں اس کے منہ سے کستوری کی خوشبو آئے گی اتنے بڑے ثواب کی چیز اتنے بڑے درجے کی چیز خود سکھاؤ خود بتاؤ کیسے ہے فرمایا اللہ صلی اللہ محمد آل محمد کما صلی علی ابراہیم آل ابراہیم امت حمید مجید اللہ محمد آل إبراهيم محمد حميد مجيد میں باوضو مسجد میں نمبر کے اوپر بیٹھا ہوں ایک لاکھ انتیس ہزار صحابہ نے جو نقل فرمایا اور جو ساری زندگی درود پاک پڑھا وہ یہی ہے اس میں ایک لفظ کی میں نے ہیرا پھیری نہیں کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا یہی درود ہے حضور کا تعلیم دیا ہوا یہی درود ہے صدیق اکبر نے یہی پڑھا فاروق اعظم نے یہی پڑھا عثمان سن مرین نے یہی پڑھا علی مرتضیٰ نے یہی پڑھا حسن حسین نے یہی پڑھا فاطمت الزہرا نے یہی پڑھا ایسا صدیقہ نے یہی پڑھا ایک لاکھ انتیس ہزار صحابہ نے یہی پڑھا پندرہ سو سال کے ولیوں نے یہی درود پڑھا ظاہر بات ہے جو ثواب اس درود کا ہو سکتا ہے وہ اور کتنا عقیدت سے بنایا گیا ہو اس کا وہ ثواب ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اصل برکت ہے نبی کے لفظوں میں اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب اکرام کو خود سکھایا یہ اب یہ جتنے بھی درود بنائے ہوئے ہیں لکھی ہو کروڑی ہو تاج ہو یہ اذان سے پہلے والا ہو بعد والا ہو کوئی بھی ہو یہ عقیدت ہو تو ہو لیکن نبی کی تعلیم کردہ سلام درود نہیں چار کرام کا پڑا ہوا نہیں تمہارا کیا ہے تم تو اتنی تفصیل سننے کے بعد بھی کہہ دو گے ہاں تم نے تو یوں کہہ رہی ہے تم جو بندی جو ہوئے واہ گئی واہ کمال ہے کئی لوگ کہتے ہیں ایسو قاری علیف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ایک بڑی سیرت بیان کرتا ہے پر <laughs> اندازہ لگا اور میں یہ کہہ رہا ہوں میرے استاد میرے ولی تیرے ولی کتب ابدان ساری دنیا محبت کے رنگ میں آ کر درود بڑھائے وہ ثواب نہیں ہو سکتا جو کالی کملی والے کے الفاظ میں ہے اس کی ایک موٹی نشانی میں آپ کو بتا دوں یہی وجہ ہے کہ پندرہ سو سال پندرہویں صدی چل رہی ہے نماز میں یہی درود پڑا جاتا ہے سلام پھیرنے کے بعد تو لاؤڈ اسپیکر پہ کھڑے ہو کر کچھ اور آتا ہے نا نماز میں ہیرا پھیری ابھی نہیں آئی نماز میں یہی درود پوری امت یہی درود پڑتی ہے جوگندی ہوں بریلوی ہوں اہل حدیث ہوں کوئی بھی ہو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نماز پڑھنے والے ہیں وہ نماز میں یہی درود پڑھتے ہیں اس کے اچھا ہونے کی یہ دلیل ہے کہ سارے عملوں میں اچھا عمل نماز اور نماز میں اچھا عمل یہ درود پاک آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی کوئی بات کہ نماز بڑا اچھا عمل ہے اللہ کے نزدیک اور نماز میں یہ درود پڑھا جاتا ہے ایک دلیل اور سن لو اللہ پاک جل شان ہو نے نیت بندوائی ہے یو فرمایا یو ایو کانوں تک ہاتھ لے جاؤ اللہ اکبر کیا مطلب کہ ہاتھ اٹھا دو ساری دنیا سے بیوی بچے دکان کارخانہ جائے ایسی کیسی میں میں تو مولا تیری بڑائی بیان کرتا ہوں میں تو تیرا ہوں اللہ اکبر کھڑے کھڑے کی سبحان اللہ کھڑے کھڑے پڑا شریف کھڑے کھڑے پڑا قرآن کریم کی تلاوت کھڑے کھڑے کی رکو میں سبحان ربی العظیم پڑھا سجدے میں سبحان ربی العلیٰ پڑھا جب آئی ماری پاک کی باری اللہ پاک نے فرمایا سیدھا ہو کر آرام سے بیٹھ کے پڑھ میرے محبوب کی ذات میں درود پاک بالکل تقلیم سے بیٹھ جا کا رخ قبلے کی طرف ہو بڑے سکون سے تسلی سے ابھی تم کہو گے کہ درود درود کی بات کر رہا ہے اکثریات میں سلام ہے السلام علیکم النبی و رحمت اللہ تو سلام بھی اور درود بھی اللہ پاک نے اللہ کے نبی نے ایک لاکھ انتیس ہزار صحابہ نے اہل بیت نے سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے سارے ولیوں نے سلام بھی اور درود بھی نماز میں بیٹھ کے پڑھا یہ جو کھڑے ہو کر پڑتے ہیں یہ نبی کا ضرور سلام نہیں یہ لاؤڈ اسپیکر کا سلام ہے دس پندرہ سال پہلے جب تک لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا یہ سلام کہاں گئے تھے اللہ اکبر سے اذان شروع ہوتی تھی لا الہ الا اللہ سے ختم ہو جاتی تھی اور اب بھی جس دن بجلی نہ ہو انشاءاللہ شاء صحیح آئے گی اللہ کرے اسپیکر رہے ہی نہ اذان تو صحیح آئے گی کسی نے ایک چلے کی مدان بنا لی کسی نے یوں بنا لی تیرے بنے ہوئے مکان میں اگر کوئی ذرا سی لکڑ کی یا لوہے کی کلی ٹھوک کے تکلیف ہوتی ہے مکان کے زینت کو بگاڑ رہا ہے ہم نے رنگ روپن کرایا ٹپس کرایا پیسے لگائے تو نے کیل کیوں مانی لی اور مکان مکمل ہونے کے بعد تو ایک معمولی سی چیز برداشت نہیں کرتا خدا اپنے دین میں یہ تیری کیسے برداشت کرے گا تیرے پیر میں اگر ذرا سا کانٹا لگ گیا کوئی چھڑا نہیں لگا خطیر نہیں لگا کوئی لکڑ تیرے پیر میں نہیں چلی گئی ذرا سی کانٹے کی نوک لگ گئی سیر کو اٹھائے پھر کی ہو یا پھر کاندھا لگ گیا تکلیف ہے تو یہ کندھا برداشت نہیں کر سکتا پیر میں کالی کملی والا اپنے دین میں یہ تیری بدت برداشت کرے گا اس لیے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درو شریف یہی پڑھو اگر پورا ثواب لینا ہے جس کی میں نے جان کر تفصیل اس لیے عرض کی کہ ہم درود پاپ پڑھتے بھی ہیں تو پھر تھوڑا ثواب کیوں لیں پھر تھوڑا سوال کیوں لے پوری دنیا کو چیلنج ہے کہ درود پاک کے مقابلے میں کوئی درود لا نہیں سکتا ہو ہی نہیں سکتا اب اگلی بات سنو پلے باندھ کے لے جانا قبروں میں کام آئے گی انشاءاللہ ہمارا ایک اور ایمان ہے عقیدہ ہے یقین ہے کہ نبی پاک سب دو صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نماز حج زکات جتنا بھی دین ہے اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں ارشاد فرمائی بلکہ مما انل ہوا ان ہوا اللہ واہ یو ہا قرآن نے گواہی دی میرا محبوب میری اجازت کے بغیر لوگوں کو حرکت نہیں دیتا تو جب یہ عقیدہ بناؤ گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اللہ کی زبان ہے نبی کا فرمان اللہ کا فرمان ہے پھر یہ درود پاک نبی کا بھی نہیں بلکہ یہ درود پاک اللہ کا بھیجا ہوا ہے جو درود عرب سے آیا ہو جو درود اللہ نے بھیجا ہو جو درود کالی کمنی والے نے خود تعلیم دیا ہو صحابہ نے پڑھا ہو ساری دنیا نے پڑھا ہو خطب اور افزانہ نے پڑھے ہو جس درود کو پڑھ پڑھ کر لوگ اللہ والے بن گئے ہو اللہ کے دوست اور قریبی بن گئے ہو اس درود کو چھوڑ کر آج طرح طرح کے بنا لیے کسی نے اذان سے پہلے بڑھایا کسی نے اذان کے پیچھے بڑھایا کسی نے کچھ کیا کسی نے کچھ کیا خدا کی قسم سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آگا تھا فی جو میرے دین میں نئی بات نکالے بہوا مردود چاہے محبت کے رنگ میں کیوں نہ نکلے چاہے عشق کے رنگ میں کیوں نہ نکلے باتیں بناتے ہیں لوگوں جی ثواب بھی نا اگر یوں کر لے تو میرا خیال ہے گناگار میں اور آپ چونکہ زیادہ ہے آج جمعے کی چار رکاوٹ پڑھو تاکہ زیادہ ثواب ملے گنا معاف ہو یہ سدا شرط ہے داری شرط ہے دین مکمل کر دیا اللہ پاک جل شانوں ہونے آخری لفظ لکھ کے لے جاؤ غارے ہیرا کی تنہائیوں میں جو قرآن اترنا شروع ہوا تھا جو پیغام آنا شروع ہوا تھا وہ میدان عرفات میں جبل رحمت کے پاس الم اکمل تو لکم دین تو علیکم نعمتی وہ رضی تو لکم السلام دینا ہم اس قرآن کو مانتے ہیں جو غار ہیرا میں شروع ہوا اور میدان عرفات میں ختم ہو گیا اب دین میں کوئی اور گنجائش نہیں ہزاروں چیزیں ہیں <laughs> کیا حرج ہے اگر یوں کر لیا جائے پھر حرج کرتے کرتے تو سارا دن ختم ہو جائے گا نہیں جی لوگوں کے حالات کو بھی دیکھنا چاہیے بھی لوگوں کے حالات کو کیا دیکھنا ہے خبر دیکھو آخر دیکھو ابھی پاک میں آپ کا ارشاد ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس آدمی نے بدعت کی ہوں گی قیامت میں نہ وہ مجھے پہچان سکے گا نہ میں اس کو پہچان سکوں گا ہوئی یوم نازرا تم الا ربی ہاں اللہ کا چاہے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی نمازیوں کی پہچان ہوگی یہ آزائے وضو وضو میں جو چیزیں دھوئی جاتی ہے نا یہ قیامت میں سورج کی طرح چمکتے ہوں گے چمک رہے ہوں گے یوم ہوئی یوم باسرا پاکرا فرمایا کئی ایسے سارے چہرے ہوں گے انہیں جو دیکھے گا وہی تھوکے گا اس لیے نہ تیرے باپ کا دین نہ میرے باپ کا دین نہ کسی ولی کا دین نہ کسی پیر فقیر کا دین ہے اللہ کا اور اس کی سرپرستی اور وہ پہنچایا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر آج آپ کی سمجھ میں صرف درود پاک والا ہی مسئلہ آ گیا تو مسئلہ بالکل کامیاب ہو جائے گا میدان حشر نہیں ایک آدمی کا نام امال کھلے گا نیکیوں کا پلڑا خالی گناہوں کا پلڑا بھرا پڑا ہے پریشان حال مصیبتوں کا مارا ہوا کھڑا ہے ایک بزرگ حق کی تشریف لائیں گی اور وہ فرمائیں گے کیا ہے کہ جی ایک ہو تو دو ہو تو کوئی بات میرا سارا پلڑا خالی نیکیوں کا نام امال بگڑ گیا میرا آتا حدیث پاک میں انگلی کے پوروے کے سرے کے برابر ایک کاغذ آپ نکال لیں گے اور نیکیوں والے پگڑے میں رکھ دیں گے اس کی برکت سے گناہوں کا پگڑا ہوا میں اڑ جائے گا اور وہ اتنا سے پرزے والا پگڑا زمین پہ لگ جائے گا اعلان ہوگا چلا گیا جنت میں تیرا نام ہے وزنی ہو گیا نیکیوں والا یہ مصیبتوں کا مارا ہوا خوشی خوشی پوچھے گا آپ کون ہیں گی جی؟ فرمائیں گے میں تیرا نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں جو مجھ سے خالص درود پڑتا تھا اللہ نے مجھے پہنچایا میں نے اسے سنبھال کے رکھا آج میں نے وہی درود جو پاک تیرے نام حوال میں رکھ دیا اس لیے عادت بناؤ مزاج بناؤ چلتے پھرتے قرآن کی تلاوت کی قصبی تحلیل کی درود پاک کی انشاءاللہ نیکیاں پیدا ہوں گی رغبتیں پیدا ہوں گی اللہ پاک سینکڑوں حاجات پوری فرمائیں گے پاک کی برکت سے اللہ پاک عمل کی فرمائے باقی انشاءاللہ شاء اللہ انوار مدینہ پچھلے جمعے کا رسالہ ہے اکثر لوگ رائمنڈ چلے گئے تھے صحابہ کرام کے عنوان پر بہترین رسالہ ہم نے نکلوایا یہ تھوڑے سے باہر ہیں جو نہیں لے گیا اور پچھلے جمعے کو شاء ضرور لے لیں صاحب اکرام کی محبت کا معیار کا پتہ چلے گا انشاءاللہ میلاد اور وفات آہستہ آہستہ جمعوں میں ترتیب بار آئیں گی ابھی تو ہم آدم علیہ السلام پہ ہی آئے نا آج ان شاء اللہ آہستہ آہستہ آگے چلیں گے اللہ وسلم وسلم مبارک اللہ سید و مولانا محمد مولانا علی سید و مولانا محمد مبارک وسلم عطا فرما سب کے دکھ دردوں کو دور فرما سب کی پریشانیوں کو دور فرما ہم سب کی جان مال عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما ڈمبر مارکیٹ کے جو خان صاحب ہیں وہ بھی کہتے ہیں یہ بات کون نہیں کہتا سبھی چاہتے بھی ہیں کہتے بھی اللہ پاک سب کے روزی رزق میں کاروبار میں فصل میں برکت عطا فرما یا اللہ ہم سب گناگار ہیں سیاکار ہیں تیرے کرم کے امیدوار ہیں ہم سب کو معافی عطا فرما ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما ہم سب کی اولاد کو نیک اور نمازی بنا ہمارے گھروں کو نماز اور قرآن سے آباد فرما یا اللہ ہم سب کی بگڑی بنا دے اجڑوں کو بسا دے بچڑوں کو ملا دے یا اللہ سارے پاکستان کی حفاظت فرما یا اللہ شیر کو بجات کی لانت سے بچا کفر و نفاق سے بچا محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پہ عمل کے توفیق کتاب فرما ربی الاول کا مہینہ ہے جتنی بدتیں جتنی رسومات ہوں گی یا اللہ ان سم سے ہم کو بچا تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو تماشا نہ بنائے جلوس نہ بنائے اطاعت کریں فرما برداری کریں غلامی کریں آتنا فی الدنیا دنیا فی ولافر کے حسنت و النار صلی اللہ علیہ اللہ محمد تو سام یہ تھے ملک پاکستان کے مشہور خطیب مولانا قاری مدنی شاہ ملتان والے جو کہ حضرت آدم علیہ السلام اور شرک و بدت کے موضوع پر خطاب فرما رہے تھے صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کئیوں کو لا کر حضور کی خدمت میں پیش کر دیا عثمان بن مران کو لائے حضرت طلحہ کو لائے ابد العان کو لائے افاد کو لائے ابو بطیحہ کو لے آئے حضرت بند کی بیٹی کو لے آئے اور لوگوں عدالت ملازم کی ہے تو پوچھا جائے گا دنیا سے کیا لائے ان کا لائے ان لوگوں کے سوچنا لائے ان عمرت میں بنا کے لائے میں کہوں گا میں اس دنیا میں یہ نہیں کر رہا آئے بی باری ابو بکر کی ان صحابہ کو بکر کی خدا کے دارت میں کھڑا کرتے ہیں اور کہیں گے یہ عثمان میری کمائی ہے یہ طرح میری کمائی ہے حضور کی خدمت میں لاتے اللہ کی تاریخ سے مارا لال کرا ان سارے مقصد پر حضور کی جگہ ہی کوئی نہیں تھا نے علم کو بنا دیا تو بیکار بنا دیا اتنا بگڑے اتنے بگڑے بھی امتحان کرتے اور ایک مرتبہ کو ساری پانچ کی بچی ہوتی ہے بچے والوں یہ جو دور ہوتا ہے اس میں پریشانی نہیں ہوتی ہے بڑے ادھر اندر کے آؤ دور لگا کے آتے ہیں لوگ لیکن وہ خدا کی بے نوازی کو بھول جاتے ہیں انہیں پتا نہیں کہ خدا کی کسی چیز سے محافظ ہونے کے بعد ہے ہے کہ خدا خدا کو کو بے بے نیاز نیاز مانتا ہے وہ اگر چاہے تو یقینوں پر سمندر کر دے وہ اگر چاہے تو خطرے سے سمندر کر کر دے دے اگر وہ چاہے تو دل سے بڑا بے نیاز ہے اور تم سے بنا کے لائے اب کرتا ہے اور آپ ایسا ہوگا کس طرح کا دھیان دیا دیتا ہے اگر تم ٹھیک میں نہ ہوتے ہم تمہارا بہار کرتے اب تک کبھی جب کسان بتا دیا ہوتا بڑے ہیں سردار ہیں ہیں سماج حل کرتے ہم ورنہ کبھی ہندو کر رہے تھے اگر سے ملتا تھا ہندو کو ملا سب اور دکھانے لگا میرے بتیجے یہ مکے والے آئے ہیں یہ کیا کیا کہہ رہے سرمایہ چاہتا تمہیں کہتے ہیں اندازہ لگاؤ مسلمانوں سب کو ہاتھ رکھ کر اس سرکار مدینہ مسلموں کو کیا دیجیے متعدد دیتا ہے میرے بتیجے یہ کہتے ہیں کہ ان کو گاڑیاں نکالتے ہیں اور چچا ساری عمر میری گوا میرا بچپن گوا میری جوانی گوا میں نے ساری عمر میں کبھی کسی کو گالی نہیں دی ان کو کام کا گالی اندر کیوں بیٹا انہوں نے پتھر مارے انہوں نے پھول پائے انہوں نے مجھے نقصان کیا میں نے کر اللہ میاں سے ہدایت کی دعا مانگی میں نے اگر یہ گاڑی ہے نا تو میں ہوں میرا ہی ہی میرے پت نہیں اللہ نے مجھے مجھے بھیجا بھیجا ہے اگر یہ ابھی گیا تو میرا چلنا گھر تو میں جانا ہے نا تو گھومے گئے مان لوں مال ہوں کر ابھی نیو چاہیے میرے بنیچر اور میں تمہارا اندر ساتھ بھیجوں گا اپنی کمر پہ کرنا دو کرنا ہے کہ ابھی بھی دیش میں سب کو مہت طرح دیکھ لیں گے رحمت عالم ہندو عالم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تو آ جائیں اور ہمارے مساو کی اور میرے سزا گزاری بھی تم نے آج کا کمر سمجھا یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں تمہاری کمر سے نہیں تمہارے سہارے سے نہیں تمہارے دل منگل سے نہیں میں تو اللہ کے سہارے سب کچھ کرتا ہوں دے دیا جی، हो अगरि मंदिर जुखी